الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آنا وآنا واجعله لنا يا رب العالمين آمین اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ صف کا آغاز کر رہے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دس سورتیں ہیں مدنی سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک ان میں بالکل درمیان میں جو یہ جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ اس کی امتیازی شان اسی سے نظر آ جاتی ہے کہ دونوں کا آغاز تصویر سے ہوا ہے ورنہ اب تک یہ تھا سورہ حدیب کا آغاز صبح اللہ معافی سماوات وہ پھر سورہ مجادلہ میں وہ بات نہیں پھر سورہ حشر میں سب بحال اللہ معافی سماوات و معافی لڑک پھر سورہ ممتحنہ میں وہ بات نہیں اب یہاں پھر جو آئی ہے وہ معافی لڑ تصویر کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ جو زمین میں ہے وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا لیکن اس کے فوراً بعد سورہ جمعہ ہے وہ ہے جو سب سبا تو اس میں جوڑے ہونے کی نصیحت بہت نمایاں ہو گئی مشابہت بھی ہے تصویر دونوں کا آغاز ہو رہا ہے پھر تکمیل ہو رہی ہے میں نے بتایا تھا کہ نسبت ضابیت میں کسی مقصد کے لیے جنس جو ہے دو وہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے ان کے اندر نسبت رکھی جاتی ہے وہی یہاں ہے فیل ماضی فیل مزارہ اور فیل مزارہ عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے تو یہاں اس جوڑے میں آ کر ان دونوں کو جمع کر دیا گیا یہ تصویر جو ہے کائنات کے اندر جو کائنات کی ہر شے کر رہی ہے یہ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے ہر دم ہو رہی ہے ہمیشہ ہوتی رہے گی یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا سورہ حدیب کی جو آیت ہے جس کو میں میں نے ارد کیا تھا اگرچہ وہ لفظ اچھا نہیں ہے اریاں اور ننگا واقعات یہ ہے کہ پورا اریا اور ننگا فلسفہ انقلاب سورہ حدیب کی آیت نمبر پچیس میں ہے انقلاب کس لیے لایا جاتا ہے فرانس کا ریولیوشن کیوں آیا تھا ظلم ہے بادشاہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایش کر رہے ہیں لوگ کسان ہیں مزدور ہیں وہ کام کرتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں یہ عیاشیاں کرتے ہیں بدماش لوگ ظلم ہے ختم ہونا چاہیے لوگوں نے جانے دی ہزاروں نے جانے دی پھر شکل کیا بن گئی کہ وہ تو ایک مظاہر ڈیموکریسی عوام کی حکومت حقیقت میں سرمایہ داروں کی آمریت قائم ہو گئی ظلم ہے مزدور کارخانے کے اندر کام کر رہا ہے اس کے بچہ جو ہے بھوکا مر رہا ہے یا وہ اگر بیمار ہو گیا تو اس کی دوا نہیں ہے اور ان کی محنت اور مزدوری سے جو ایش کر رہے ہیں لال پری جو ہے ان کے شام کو جو ہوتی ہے ان کے جام میں وہ کیا کیا ہوتی ہے علامہ اقبال نے کس قدر تل حقیقت کہی ہے یہ کیا ہے مزدور خواجہ از خونے لگے مزدور ساگر لال یہ سرمایہ دار جو ہے یہ مزدوروں کے رگوں کی خون جو ہے سرخ اس سے کشید کر کے اپنی وہ لال پری جو ہے شام کو پیتے ہیں بیٹھ کر انقلاب ہے انقلاب ہے انقلاب نتیجہ یہ یوکش ریولیوشن آیا پھر مصیبت اب ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی آسمان سے گرے گرے کھجور میں اٹکے کھجور سے گرے کسی کھائی میں جا گرے یہ سارا چکر کیوں ہو رہا ہے ان سرچ آف جسٹس یہ ساری جد و جہد انسان کیوں کر رہا ہے تو اب ایک تو ہے کہ ایک سیکولر انداز میں جسٹس جسٹس فیئر پلے اس کی بات ہوتی ہے دین میں آپ دیکھیے کہ قرآن میں جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا اللہ قائم امم قسط ہے مسلمانوں کا بحثیت عمل رول یہ ہے یار نظین امن پور قوامین قسط امن نام قوامین دل رہا قسط محمد کو کیوں بھیجا کہہ دیجیے کہ مجھے بھیجا گیا کہ میں قائم کروں اور اب جو آیت آ گئی ہم نے تمام رسول اسی لیے بھیجے کتابیں اسی لیے بھیجی نظام اسی لیے نازل کی لقد ارسول رسولنا بل بین منزلنا کتابی بل بالقسط لوگوں نے کیا کیا نبی آ گئے انہیں پوجنا شروع کر دیا باقی ظلم کا ظلم یوں کرتے چل رہا ہے انہیں پوج لو خدا کا بیٹا بنا دو کچھ اور بنا دو اور یہ اللہ ہے ان کو جو بھی چاہو بنا دو لیکن محمد عربی کا کمال ہے انہوں نے آ کر نظام کو بدلا ہے در حقیقت یہ جو تکمیل ہوئی ہے اس پروسیس کی اس لیے آپ رسول کامل ہیں آخری رسول اور کامل رسول جنہوں نے آ کر نظام کو بالکل برپا کیا چنانچہ وہ جو ایک عام قانون آیا اور پھر اس میں اتنی ننگی بات لوہا استعمال ہو سکتا ہے طاقت استعمال ہوگی ظلم کے خاتمے کے لیے اور ان تمام جتنی بھی نا انصافیاں ہیں ان کو ختم کر دیں اگرچہ یہ لوہا کسی طریقے سے استعمال ہوگا یہ لوہا خودکشی کے کام بھی آ سکتا ہے خودکشی نہیں کرنی ہے اس کے کچھ شرائط ہیں اس کے روابط ہیں پہلے کوئی طاقت فراہم کرو پہلے کوئی نظریہ عام کرو جو لوگ نظریہ قبول کر لیں انہیں جمع کرو انہیں منظم کرو انہیں ٹرین کرو انہیں قوت بناؤ پھر باطل سے دکاؤ اگر ایسے کھڑے ہو جاؤ گے تو خودکشی ہو جائے گی نارا مارا خودکشی ہو گئی بہرحال وہ جو ننگا انقلابی نظریہ ہے وہ حضور کی شخصیت کے ضمن میں اس آیت میں آ کر اب وہ واحد کے سیرے میں آ گیا رسول سورہ توبہ میں بھی آ چکی سورہ فتح میں آ چکی اب کس سورہ مبارکہ کا برقی مضمون ہوئی ہے لیکن اس کے یوں سمجھ لیجیے اب زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے کہ یہ اس کے چار حصے کر لیجئے چار آیتیں پھر چار آیتیں پھر چار آیتیں پہلی چار آیتیں توحیدی بھی ہیں اور ایک اعتبار سے اس میں اصل میسج آ گیا ہے دوسری چار آیتوں میں سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا طرز عمل ہے تیسری آیت میں بیستے محمدی کا مقصد اور اس کے لیے مسلمانوں کو دعوت جہاد بارہ آیتیں یہ ہو جائیں گی دو آیتیں پھر بڑی خاص قسم کی ہیں کہ جو لوگ اس اس صورت کے پیغام کو قبول کریں اور اختیار کر لیں ان کے کیا کیا مدارج ہیں دنیا میں کیا ہے آخرت میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب بحال اللہ معاف سماوات و معاف الارض و العزیز الحکیم اب اس کا میں ترجمہ بھی نہیں کروں گا اس وقت اب آ رہی ہے بات بالکل دو ٹوک وہی جو میں نے کہا تھا ان تمام صورتوں میں ہے زجر توبیخ جھوڑنے کا انداز کیا ہو گیا مسلمانوں تمہیں یا آمنوا ما لکم لما تقولون ما کا تفعلون تمہیں کیا ہو گیا ہے مسلمانوں تم جو کہتے ہو کرتے نہیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ایمان اللہ پر اور اس کے حکم پاؤں چلے ایمان رسول کا محبت اس کے دعوے اس کے اس کی سنتوں یہ دبیاں بچے تو کیا ہے اس وقت نہیں تھا یہ میں نے کہا وہاں تو ذرا سے ذرا سی کبھی آئی تھی ابھی اوسط کچھ گرا تھا اس کے اوپر یہ پکڑ آ رہی ہے تو آج سوچیے کہ آج اگر کہیں قرآن نازل ہو جائے اور آج اگر کہیں محمد رسول اللہ آ جائے تو اس امت کو دیکھ کر کیا کہیں گے یہ چیز میری امت ہے یہ ڈیڑھ ارب انسان میری امت امتکول والا مارا تفلون کب اور مختر اللہ ہے والا تھا فلون بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم کہو جو کرتے نہیں اب بتائیے اس سے بڑی و توبیف کیا ہوگی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے محبت رسول کے دعوے کیے ہوں گے جاننا چاہتے ہو اللہ کو کون محبوب ہیں ان اللہ یحب الزین یقاتلون فی سبیلہ لون افی سبھی لہی کا نو بنیاد مرسوس اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو سفید باندھ کر اور سفید بھی ایسی بنیاد مرسوس آج کل کا تصور کیجئے ری انفورس کانکریٹ والز جو بڑے بڑے ڈیمس کی بنائی جاتی ہیں اس زمانے میں بھی تھا چنائی کر کے پھر تانبا اس کے اندر جو ہے وہ پلا کا جو ہم دیکھ آئے ہیں زور کنین کے معاملے میں آتونی افریق آ رہے ہیں اب وہ جو ہے وہ فوٹو ایسی سفید آج صاحب نے توجہ دلائی اسی کا عکس ہونا چاہیے ہماری جب نماز کے اندر سف بندی ہوتی ہے کوئی خلا نہیں ہونا چاہیے حضور نے فرمایا کہ شیطان کھڑا ہوتا بیچ میں پھر کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے لیکن ہمارے یہاں اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہمارے یہاں اہل حدیث حضرات کو اہتمام کرتے ہیں انہوں نے کہیں کوئی اور چکر چلا دیے وہ ٹانگیں بھی اتنی چوڑی کریں گے کہ وہ دوسرے آدمی کو سخت کوفت ہو جائے اور پھر پاؤں پہ پاؤں ماریں گے کچھ کریں گے وہ ان کی اپنی شدت ہے لیکن یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ملنا اور پاؤں کے محاذات ایک ہونے چاہیے آگے پیچھے دو بہرحال یہ ضرورت ہے اس کی ائمہ کو بھی کرنی چاہیے کوئی نہ کوئی توجہ تو یہ اصل میں سمم بونم ایک اصطلاح ہے فلسفے کی کہ ہر فلسفہ اخلاق میں ایک تصور ہوتا ہے خیر اعلی the highest good highest virtue کیا ہے آپ ایک فلسفہ دیتے ہیں اخلاق کا اس کے روح سے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے تو جان لیجئے اسلام میں سمم بونم اسلام کا خیر اعلیٰ قتال فی سبھی اللہ ہے ان اللہ کا کانہم بنیان محسوس اب سوچ لو دیکھ لو سوچ سمجھ کر قدم رکھو جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اس راستے پر آنا ہے تو یہ سمم بونم ہے یہ چار آیتیں ہو گئی تمہید کی چار آئے ہیں اب بنی اسرائیل نے کیا کیا اللہ کی دلیل قلع پیغمبروں کے ساتھ بھائی قال موسا قوم ہی یا قوم لے وقت بکتارمنالی رسول اللہ علیہ یاد کرو جب کہ کہا موسا نے اپنی قوم سے کہ میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے ایزا دے رہے ہو کوف پہنچا رہے ہو تکلیف دے رہے ہو تالم نانی رسول اللہ علیہ جبکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں میرے نزدیک یہاں رسول بمانی نبی کے ہیں حضرت موسا بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے رسول نہیں رسول تھے الا فراؤن جہاں کہیں ذکر آیا بحث رسیل علا الا فراؤن و ملئی الا الا نہ و ملئی کیونکہ رسول کو بعد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رسول کی بات نہ مانے تو قوم ہلاک کی جاتی ہے حضرت موسا کی بات نہیں مانی کار کے سوا ہلاک نہیں کی گئی تو حضرت موسا کی حیثیت بنی اسرائیل کے لیے نبی کی ہے لیکن آل فرعون کے لیے وہ رسول تھے مانو مجھے اور میرے ساتھ واپس کرو ایک بڑی ساری کو وقت تعلم عالم رسول اللہ یہاں تو میں اللہ کا نبی ہوں پلم جب وہ کچ ہو گئے ٹیڑھے ہو گئے عذاب اللہ قلوب ہوں اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا یہ بہت اہم آئے ہے جو قرآن مجید میں جتنی مرتبہ آیا اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا اللہ نے بہت لگا دی تو کبھی اللہ ابتدان بہت نہیں لگاتا پہلے انسان ٹیڑھا خود ہوتا ہے لیکن جب اس کے ٹیڑھ پر ایک حد تک چلا جاتا ہے ہی دی پوائنٹ آف ریٹرن دین اللہ پور سے سیل اور اس کے بعد نہیں آ سکتا تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا اللہ اللہ یاد قم الفاصین اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اب اس میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ معاہدہ میں اصل میں بھی ایزا ہے اللہ کے رسول کو اصل ایزا ذاتی نہیں ہوا کرتی ہوتی ہے وہ بھی انسان محسوس کرتا ہے اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ احزاب میں کہ حضور حضرت موسا کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا لیکن حضور کے ساتھ بھی کیا لیکن اصل ایزا جو یہاں ہو رہی ہے کتاب کے لفظ ذکر کے ساتھ جو آ رہی ہے وہ یہ اگلا دور ان کا کیا آیا وعف کا عیسب مریم دوسرا دور اب یہ ہے رسول اصل میں بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آئے وہ حضرت عیسا رسول بنی اسرائیل سورہ عال عمران کی الفاظ بہت اہم وعف کا عیسب مریم یا بنی اسرائیل رسول اللہ علیہ اور جب یاد کرو جب کہ کہا ابن مریم نے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بین یدیہ من التورات اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے وہ مبشرم بے رسول اور بشارت کے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اس مہو احمد جن کا نام نامی احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبہ جا بالبینات یہ وہی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب وہ آئے کھلی نشانیاں لے کر موجے لے کر عظیم ترین موجے لے کر قالو حاضہ سہر مبین کہہ دیا یہ تو سہر مبین من من اس طرح اب یہ تیسرا دور ہے اب محمد رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہم پڑھا ہے سورہ بنی اسرائیل میں ابو کمن کمند اے بنی اسرائیل تم ہمارے لاڈلے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہم نے تمہیں چنا تھا اختر علی علم لیکن تم نے اپنی بد عملی کی وجہ سے اپنے آپ کو رانگا درگاہ بنا لیا لیکن ہماری محبت اب بھی موجود ہے اچھا ربرحمت تمہارا رب اب بھی تمہیں رحم کرنے کے لیے تم پر تیار ہے بھائی بہت تو بدنا لیکن تمہارا طرز عمل وہی رہا جو پہلے تھا تو اب بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا اسی طرح پٹوائیں گے تمہیں نبوکٹ نظر سے پٹوایا اور اور گریس سے پٹوایا اسیرین سے پٹوایا رومن سے پٹوایا اور اب اس صدی میں آ کے جرمن سے پٹوایا سکسٹی سکس ملین اور میں نے ایک دفعہ پہلے روایت یہ پڑھی تھی کہ نہیں چار ملین تھے ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک دیکھا ہے کیلنڈر وہاں تو اس کے اندر آیا کہ چھ سے بھی زیادہ تھے سکس ملین سے بھی زیادہ تھے واللہ عبال بہرحال اب تیسرا دور آیا وہ من اس طرح اللہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ طرح سے بہت عالل اسلام بلایا جا رہا اسلام کی طرف اب محمد رسول اللہ انہیں دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ القوم یاد اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اثار ابو کو من گیا لیکن اس کے بعد فرما دیا گیا میں قرآن یہ قرآن ہے شاہدرا ہے ہماری رحمت کا شاہدرہ قرآن حکیمت داخل ہونا ہے آؤ داخل ہو جاؤ اب حضور کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا یہ تیسری آئے تھے نور اللہ بے افواہ وہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا کر رہے ہیں یہ خاص یہود کے بارے میں ہے یہ آیت اچھی طرح سمجھ لیجیے اور اس کا کلائمیکس اب آ رہا ہے اب آ رہا ہے the final showdown is going to come now and not very far off very soon مگر ڈاؤن اسے کہہ لیں یہود پوری طریقے سے پوری عیسائی دنیا کو اپنے تسلط میں لا چکے ہیں اور جو کچھ ہونے والا ہے المرحمت العظما جسے حضور نے قرار دیا ہے عظیم ترین جنگ اور آزمد ڈاؤن یہ ان کے کرسچین جو ان کی اصطلاحات وہ ہارموڈیڈ ہے بہرحال وہ تو ابھی آئے گا ابھی تک تو ہم پڑھ رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا تھا ان میں ضرورت نہیں تھی وہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتے تھے وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حشر میں کبھی بھی سامنے آ کر مقابلہ نہیں کریں گے منہ کی پھوکوں سے بجھاتے ہیں دور دور سے یہ اشتہارہ ہے کہ سامنے آ کے مقابلہ نہیں کرتے سازشیں کرتے منہ سے تو آدمی بات ہی کرتا ہے سازشیں کر کے اس کو ابھارو اس کو لے آؤ اس سے حملہ کروا دو قریش کو لے آؤ فلاں کو لے آؤ ان میں دم نہیں ہے اسی کو کہا ہے مولانا ظفر علی خان نے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا علی یوتھ نور اللہ بے افواہم و اللہ متم نور ہی ولا کرے کافلور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خا یہ کافلوں کو کتنا ہی لاگوار یہ جو آیت آئی ہے اس سے پہلے سورہ توبہ میں يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر اتنا فرق ہے باقی آیت دو کی تو ہے اب تیسرا حصہ ہے سورت کا اب حضور کی بیست کس لیے ہوئی هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله یہ خاص آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی بحثت رسولوں کی بحثت کے لیے بشیر نذیر اور مذکر مربی معلم یہ سارے الفاظ شاہد یہ سب سب مشترک ہیں یہ صرف محمد الرسول اللہ کے لیے ہے اور تین دفعہ ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا کامل ہدایت نامہ جو ان پر کامل ہو گیا اور دین حق وہ میزان جو دی گئی تھی تمام انبیاء کو وہ میزان اب کامل ہو کر دین حق سچا مکمل آگے لانا مبلی بل عدل و قسط نظام زندگی ہے لیے بھیجا ہے یوز ہو سے غالب کرے یہ نہیں وہ پامال رہے اور تیس تیس لاکھ لوگ حج کرتے رہے بس اللہ اللہ خیر صلاح رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی یہ تیس لاکھ آدمی اگر کفن مانگ لیں اپنے سر سے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا نہ آ جائے حج کر جاؤ رمضان کا عمرہ کراؤ ریچولس ریچولس ال حرام سے کمائی کرو اور عمرے کرو ہو المشركون رسول کو تو یہ پسند نہیں ہوگا مشرق چاہیں گے توحید کا نظام قائم ہو جائے اللہ کی حکومت پوری زندگی پہ قائم ہو جائے اب مشرق کون ہے مشرق صرف بت پرست نہیں ہے سب سے بڑا مشرق وہ ہے جو کہ ہیومن ساورنٹی کا اعلان کر رہا ہے وہ تو خدائی کا اعلان کر رہا ہے بت پرست میں تو یہی سمجھا ہوگا یہ کوئی دیوی ہے دیوتا ہے کوئی ہماری سفارش کر دے گا اس کے علاوہ وہ تو خدا بن رہے ہو تم کہ ہم حاکم ہیں یہ دعوی تو نمرودیت کا دعویٰ ہے یہ دعوی تو فرونیت کا دعویٰ ہے حاکم ہم ان سلی ملک مصر وہاں دہی و رہی ملتا فرق یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا تھا آپ پوری قوم بس آپ کچھ بھی نہیں وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے تصادم ہونا ناگزیر ہے جہاد کرنا پڑے گا کشمکش کرنی پڑے گی اب وہ کون کریں گے جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرے اگلی آج پڑھ لیجیے یا یو حلین کو مانا تجارتین اے ایمان کے دعوے دارو کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے تو مینو اب اللہ و رسول ہی و تجاہدون فی سبیل اللہ ہے بے امبان کو ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہم یا لذیذ آمن آمن بلّہ و رسول کتاب الزید نزل علی رسول سورہ حجرات میں ڈیفینیشن مومن کی یہی ہے انم المومنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ تو منون اب اللہ و رسول ہی وجہ دون فی سب اللہ بے امبال کم ذالکم خیر القم ان کن تم تعلمون یغ فر لکم جنوب کم و ید خل کم جنات ان تجری وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے لہریں بہتی ہوگی اور ان باغات میں مسکن دے گا بساک نہ طیبہ بہت پیارے بہت اعلیٰ فی جنات عدم ریزیڈینشل گارڈنز میں الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے بندہ مومن کی نگاہ اس کامیابی پر جمی ہونی چاہیے دنیا کی کامیابی پہ نہیں دنیا میں دین کی کامیابی پر بھی نہیں آپ حیران ہوئے کیا کہہ رہا ہے نسب العین صرف آخرت اگر آپ نے دنیا میں کامیابی کو نسب العین بنا لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی پھر آپ کہیں گے یہ تو صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا تو ٹیڑھے سے کرو سیدھی انگلیوں بھی نہیں نکل رہا تو ٹیڑھی کرو بائی ہوک اور بائی کرو جیسے کوئی ہاکی کا پلیئر چلتا ہے لے کر کیری کرتا ہے اسی میں تحریک گم ہو جاتی ہے تحریکوں کے قبرستان بنے ہیں اسی بنیاد پر تم دیکھو تمہارا فرق یہ طریقہ کار اس طریقے پہ کام کرتے رہو نتیجہ نکلے نہ نکلے تم سے تمہیں ایسی کوئی بحث نہیں ہاں طریقہ کار پر نظر شادی کرتے رہو وہ طریقہ محمد الرسول اللہ سے محفوظ اور منہاج یہ کل جالنا من کم سے راتا ہوں منہاجا ہم نے ہر ایک کو تم نے شریعت بھی ایک دیا منہاج بھی دیا ہے منہاج محمد ہی کیا ہے بولو تو امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات بہت کر لیجیے بہت اہم ہے بس تجزیہ کر لیجیے اب تک جو کچھ آیا ہے اس میں بلکہ اب آخری دو آیتیں بھی پڑھ لیجئے ایک حیثیت یہ بارہویں آیت پر آ کر مجبور مکمل ہو گیا کل فوج العظیم بڑی کامیابی رہی ہے البتہ دنیا میں ایک اور بونس کی شکل میں ہے وہ اخراج تو ایک اور جو تمہیں بہت پسند ہے اللہ کی نگاہوں میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں اس لیے کہ اللہ کے نگاہ میں تو اگر وہ کرنا ہی چاہے تو دین حق کو غالب کر دے آنے واحد ہوئے اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے بس کہ تم نے کتنی کچھ نافیشانی کی کہ کیونکہ تمہارا امتحان ہے لیکن تمہاری نگاہوں میں باہر انسان ہو تو برمنا کبھی مشری انسان چاہتا ہے کہ کوئی جو کچھ ہم کریں اس کا نتیجہ بھی اگر نظر آ جائے تو کیا لیں وہ افراد تو ہے بو رہا اور وہ دوسری چیز اور بھی جس کا جو تمہیں پسند ہے وہ کیا ہے نسر من اللہ و فتح القریب قریب اب اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم کیوں آ جائے لیکن یعنی یہ ظاہر بات ہے یہ کب اتری ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کو سمجھیے سورہ سب کو سورہ احزاب کا زمینہ وہ بشری مومنین یہی الفاظ آئے ہیں اور اے نبی اس کی بشارت دے دیجیے اہل ایمان کو اور میں حضور کا آپ کو سنا چکا ہوں آپ نے فرما دیا تھا غزوہ احزاب کے بعد لن تحزو کم قریش باد آب کم ہے مسلمانوں اب اس سال کے بعد قریش تم پر چڑھ کر نہیں آ سکتے ایگزاسٹ ہو چکے بلا کم نہ اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا اور وہ انیشیٹو تھا کہ جو عمرے کے سفر کے لیے آپ نے کیا تو حدیبیہ ہو گئی اور امنا فتح کا فتح مبینہ کی آج پوچھ رہی اور دوسری چیز آخرت میں یا ایک روحانی جو مقام تمہیں اس سے حاصل ہوگا تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے اس سے اونچا کوئی مقام ہو سکتا ہے یا اللہ دین اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے اپنی جانیں لگا رہے ہو تو کس کے مددگار ہو اللہ کا دین ہے جھنڈا اس کا اور یہ فرض منصبی اصل تھا محبت کا تو ان کی بھی مدد ہے من انصاری اللہ آگے آ جائے گا اے ایمان اللہ کے مددگار بنو کما قال آئی ابن مریم مریم الوارین جیسے کہ کہا تھا عیسائی ابن مریم نے اپنے ہمارین سے من انصاری اللہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں دیکھیے جیسے بیت کی نسبتیں آئی تھی دو بیت حضور سے بیعت اللہ سے لہذا تیسرا ہاتھ اللہ وہی مسئلہ یہ ہے نصرت اللہ کی لیکن میری نصرت اللہ کی طرف اللہ کی نسبت کیسے کرو گے میری نسبت کو اللہ کے راستے میں محمد الرسول اللہ ملزین اب بھی طریقہ جو فطری ہے وہ یہی ہے جس کو بھی اللہ ہمت دے دے وہ کھڑا ہو میں نے یکسو ہو کے فیصلہ کر لیا میں نے تو اسی کے لیے جینا اسی کے لیے مرنا ہے آؤ بھائی کون میرے ساتھ آتا ہے میں انصاری اللہ میں تو چل رہا ہوں کوئی ساتھی ملے گا کبھی چلوں گا نہیں ملے گا کبھی چلوں گا اور کون میرے ساتھ آتا ہے نے انصاری اللہ جو ہاتھ میں ہاتھ دے اس کا ساتھی ہے قال عيسى ابن مريم للحواريين من نحن انصار الله اگر وہ مددگار تھے حضرت عیسیٰ کے حقیقت میں تھے اللہ کے بظاہر عیسیٰ کے حقیقت اللہ کے بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل دو گروہ میں تقسیم ہو گئے ایک وہ جو ایمان لے آیا اور ایک وہ جو کفر پر اڑا رہا بکفرت کا پا پائد نل نظین والا آدو تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف کہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے دشمنوں کے خلاف فاس بہو ظاہرین بالآخر وہی کامیاب ہوئے لیکن یہ کامیابی آسانی سے ہاتھ نہیں آئی تھی اچھی طرح سمجھ لیجیے گا تین سو برس لگے ہے ہوارین مسیح کو اور ان کے اصل پیروکار جو تھے حضرت مسیح کے وہ وہ سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں تاریخ انسانی میں اگر آپ لیں گے ایک مقدار کی حیثیت سے تو اتنی زیادہ قربانیاں شاید کسی نبی کے ساتھیوں نے ایک ہے ایک چیز جو ہے وہ سمٹ کر آ گئی ہو تھوڑے سے وقت میں وہ ہے حضور کا معاملہ حضور کا اور آپ کے ساتھیوں کا لیکن جتنے طویل عرصے تک اور جس قدر شریر پرسیکیوشن عام خیال یہی ہے میں بھی اس کا قائم ہوں کہ سورہ یاسین میں جو ذکر ہے وہ جو دو رسول بھیجے گئے اور پھر تیسرا بھیجا گیا وہ اصل میں ہماری یہ نے مسیح تھے رسول کے رسول تھے اللہ کے رسول نہیں تھے راست اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے یہ پرسیکیوشن ہوئی ہے ان کی جس طریقے سے ستایا گیا ہے اور صحاب الحبود سے وہ بھی عیسائی تھے جن کو کہ یہودیوں نے جلایا ابو نواس نے وہ بھی عیسائی تھے حضرت مسیح کے ماننے والے اسی طریقے سے یہ سیون سلیپرس کون سے جو جان بچا کر گئے تھے یا صاحب کہا عیسائی تھے رومی شہنشاہیت تھی بت پرستوں کی شہنشاہیت تھی اس میں جو کچھ پروسیکیوشن ہوئی ہے وہ تو تین سو عیسوی میں پھر رومن امپائر نے عیسائیت قبول کی ہے اس کے بعد سے پھر ظاہر بات ہے چاہے عیسا کو وہ صحیح طور پہ مانتے ہیں غلط طور پہ مانتے ان عیسا کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں وہ حرام زیادہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے بس اتنا فرق ہو گیا وہ ایک انتہا کو نکل گیا وہ دوسری انتہا کو نکل گیا بات کہتے کھلم کھلا سن آف مین اور وہ لوگ کہہ رہی اللہ لیکن مانتے تو ہے یہ انکار کرتے ہیں تو مان ہمارے یہاں بھی کتنے ہی لوگ ہیں حضور کے رتبے کو جب میں بیان کرنے آئیں گے اللہ سے کم چھوڑتے ہیں اللہ سے اوپر بتا دیتے ہیں اور تار کا میں آپ کو بتا چکا ہوں وہی جو مستفی عرصہ خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مستفیٰ ہو کر مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا عرب میں سے این نکال دے کیا رہ جائے گا رب کون ہے کہنے والا یہ مسلمان محمد کا امت ہے یہ جو انتہائیں ہوتی ہیں غلو ہوتا ہے ظاہر کتاب لا تغلو فی دیکھو غلو ہم کم ہے کم کرنے والے کون سا جرم ہے جو پچھلوں نے کیا ہم نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس قرآن کی تحریف ہم نہیں کر سکے اس کے متن کی بس اور وہ اس لیے اسپیشل پروٹیکشن اللہ کی تھی یہ ہے سورہ صف ایک سورت بھی سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے البتہ یہ جو کتاب اس میں بتایا گیا میں نے کیا تھا کتاب ایسا نہیں ہے کہ اٹھاؤ ہتھیار جاؤ نارا مارو اور خودکشی کر لو ٹکرا جاؤ اس کا ایک پروسیس ہے پہلے اس کے لیے مردان کار چاہیے ایسے مردان کار جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی کوئی محبت نہ رہ گئی ہو جو ہم سورہ شورا میں پڑھ چکے ہیں تما اوتی تم کو متا الحیات دنیا عند معائدر لاہ سیر اب کا من والا ربندروں طالب آخرت بن چکے ہوں واقع تن کہنے کی حد تک نہیں زبانی کلامی نہیں پھر الواقع پھر ان کے اندر وہ اخلاص اور خلوص پھر ایک نظم کی پابندی ایک لیڈر کے ساتھ عہد جو کہو گے یہ تقاضے اگر پورے نہیں ہوتے اور مقدمے تعداد کے اندر دو چار سے تو نہیں ہوگا معاملہ چار کا ہوتا معاملہ تو حضرت موسا کے ساتھ بھی تھے تین چار تو اور سو پچاس تو اور بھی سر نکل ہی آتے کوئی اور محنت کرتے لیکن نہیں متدبے تعداد ریکوزٹ نمبر لہذا اس کو تیار کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے یوں سمجھیے کہ منہج انقلاب محمدی کے دو حصے ہیں اوپر کا حصہ ٹکراؤ تصادم وہ سب کو معلوم ہے غزوہ غزوہ غزوہ بدر فلا کس کو نہیں معلوم لیکن اکبر ال آبادی کا بڑا پیارا شعر ہے خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے یہ غار ہرا کی جو تنہائیاں تھیں جو سوچ و بچار تھا پھر اس نے بارہ برس تک مکے میں جو دعوت تبلیغ تربیت تسکیہ تعلیم تنظیم یہ کام کیا ہے یہ ہے جس کا نتیجہ سامنے نظر آتا ہے چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا یہ ارادہ آسان کام ہے کوئی بلی کو بھی آپ گھیر لیں اگر کسی کونے میں تو وہاں پر حملہ کر دے گی ڈیسپریٹ آدمی دو تین کو مار کر مرے گا ایسا نہیں مر سکتا آدمی آدمی بڑی شہر ہے اجازت نہیں ہے یہ تیاری جو کرائی ہے محمد رسول اللہ نے تو ایک ہے تصادم کا مرحلہ اور ایک ہے تصادم کے لیے آدمی تیار کرنا آدمی فراہم کیسے کرے تیار کیسے کرے اس کو میں نے قرار دیا ہے منہج انقلاب نبوی کی انقلاب نبوی کی اثاثی منہاج ایک ہے تکمیلی منہاج تصادم ٹکراؤ جنگ اساسی منہاج ہے how to procure proper people procurement of people and then their training یہ ہے مسئلہ اور اس کا برتن و محمد قرآن ہے اگلی سورج سورج جمعہ اسی سے بحث کر رہی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ست محمدی کا مقصد اس کے لیے تصادم کے مراحل یہ سورہ میں لیکن اس کے لیے مردان کار کی تیاری کا عمل سورہ جمعہ میں بارک اللہ علی وم فرقرآن عظیم و نفا علی ویات ام بل آیات و ذکر حکیم